بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس سوال کا جواب اللہ کی بالغاہ میں شروع فرمایا کہ اللہ تعالی نے انسان ہی کو کیوں اپنے احکامات کا مکلف کیا ہے آدمی اگر اپنی عقل سے کام لے سے اس سوال کا بہت آسان جواب بھی مل سکتا ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالی نے اختیار جتنا انسان کو دیا ہے اتنی ہی تکلیف بھی کی ہے اختیار دیا ہے تو اسی بنیاد پر اللہ کے ہاں پوچھ بھی ہے اور اختیار جیسی عظیم نعمت عنایت فرمائی اور پوچھ بھی رکھی کہ قیامت میں گرفت بھی ہوگی اور اگر انسان کو اختیار کی نعمت نہ ملتی تو جانوروں کی طرح ایک نو کا جبر ہوتا کہ جانور یہ چاہے کہ اسے جنت ملے جہنم سے بچے اس کے لیے کوئی معنی نہیں ہے اسی لیے عمومی طور پر اس بات کی قائل ہوئی ہے کہ جانوروں کا کوئی حشر نہیں ہے اور کچھ لوگ اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جانوروں کا حشر ہوگا کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ عزل خوشیرت اور جب جانور جمع کر لیے جائیں گے قیامت میں اس کی ایک تفصیل یہ کی گئی ہے کہ قیامت کا دن جب آئے گا اور جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت ایسے ہوگا کہ دنیا بھر کے جانور پاگل اور دیوانے ہو کر بھاگیں گے انسان دیوانہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگ ایسے بھاگیں گے کہ جیسے پاگل بھاگتا ہے اور تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ پڑی پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سکارا اور تم دیکھو گے ایسے جیسے لوگ متوالے ہو گئے ہیں انہوں نے نشہ کر لیا ہے وہ ماں ہوں گے سکارا اور لوگوں نے کوئی نشہ آج کے دن نہیں کیا بلکہ تمہارے رب کا عذاب اتنا شدید ہے کہ اب اس کی کوئی تاپ نہیں لا سکتا تو اس لیے ایک تفصیل یہ کی گئی دوسری تفصیل یہ کی گئی ہے کہ جانور جمع کیے جائیں گے وہ جو جانوروں کے حشر کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں حدیث میں بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہی امت کا اعتدال پر مبنی مسلک ہے اہل سنت والجماعت کا کہ وہ کہتے ہیں جانوروں کو جمع کیا جائے گا تاکہ ان کے حقوق جو ایک دوسرے پہ ہیں وہ پورے کر دیے جائیں اور اس کی تشریح حدیث میں خود آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک سینگ والی بکری اور بے سینگ کی بکری دونوں کو اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہیں گے اس نے تمہیں دنیا میں سینگ مارا تھا اور آج انصاف اور عدل کا دن ہے ہم تمہیں سینگ دیتے ہیں تم بیمار ہو تو مارے گی اور پھر کہا جائے گا کہ پونا اور آدم تم دونوں مٹی میں مل جاؤ اور دونوں ختم ہو جائیں تو انسان کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت یعنی اختیار سے نوازا یہ موت کیا ہے قبر کا عذاب کیا ہے جہنم میں جانا کیا ہے اختیار چھن جائے گا اب وہاں چاہے کہ استغفار کرے نہ کہ اللہ دے استغفار نہیں کر سکتا وہاں چاہے کہ اللہ کی ہم تو تنا کرے تاکہ جنت میں اس کا درجہ بڑھ جائے کچھ بھی نہیں کر سکتا جو کچھ کرنا تھا دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے بھی پہلے جن لوگوں کو مردوں اور عورتوں کو جنت میں دیکھا ان میں سب جگہ دیکھے وہ اختیار کی چیزیں حضرت روم رسی اللہ کہا کہ میں نے تمہیں اپنے سے پہلے جنت میں پایا حضرت بلال رسی اللہ کو کہا کہ تم مجھ سے پہلے جنت میں تھے میں نے تمہارے جوتوں کی آواز سنی حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کو پایا اب جب بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے بلال انہوں نے کہا تھا کہ توفیق ہوتی ہے میں دو رکھتے اللہ کے شکرانے کے طور پہ پڑھ لیتا ہوں فرمایا اچھا یہ تمہارا عمل تمہیں مجھ سے پہلے جنت میں دے گی نعمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور فرمایا کہ جنت کا وہ حصہ گونج رہا تھا نعمان کی آواز سے تو میں نے جب سے پوچھا یہ کون ہے اس نے کہا یہ نعمان ہے میں نے کہا اتنی اتنی بڑی اس کا بدل میں نعمان اپنی ماں کے ساتھ جو نیکی کرتے رہتے ہیں نا والدہ کے حق میں جو بہت اچھے ہوئے ہیں اللہ نے اس کی یہ اجر دیا ہے اب یہ ساری چیزیں اختیار ہی کی تو ہیں کہ انسان اختیار سے یہ کام کر رہا ہے اور عقل انسان کو اللہ نے دی ہے اور عقل سے کوئی آدمی کام لے دنیا میں بہت تھوڑے لوگ ہیں ہر جگہ عقل استعمال نہیں کرتا آدمی خدا جو کہتا ہے نا العالمون اور اس بات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا مگر وہ جنہیں علم ہے ایک ہے عقل اور ایک ہے موجودہ معلومات سے عقل کا نتیجے کو استعمال کرنا دونوں میں فرق ہے ہم جس چیز کو عقل سمجھے بیٹھے ہیں وہ یہ ہے کہ جو معلومات مہیا کر دی گئی ان موجودہ معلومات سے ایک نتیجہ نکالنا اور فیصلہ صادر کرنا اکل یہ نہیں ہے دنیا میں عام طور پر آپ دیکھیں کہ جس شخص کے پاس جو معلومات ہیں اس کے نتیجے پر اس, اس, اس کے, کی بنیاد پر وہ جو نتیجہ حساب کر دیتا ہے یہ مارکیٹ ہے ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ اس مارکیٹ میں فلان جو تاجر ہے جی یہ بڑا ہی جھوٹا ہے دوسرا آ کر کہتا ہے کہ جناب فلان جو تاجر ہے نا یہ جھوٹا بھی ہے اور فراڈ بھی کرتا ہے تیسرا آدمی آ کے اس سے رپورٹ دیتا ہے کہ جس جی، سے تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے تو گالیاں بھی دیتا ہے اب جتنی معلومات مثبت یا منفی اس تاجر تک پہنچتی ہیں یہ دوسرے کے بارے میں ان معلومات سے ایک نتیجہ کرتا ہے کہ یہ تاجر بد کردار ہے اور اس کو دنیا میں کہنا شروع کر دیتا ہے کہ بد کردار ہے یہ عقل نہیں ہے یہ تو جو معلومات ملی ہیں ان معلومات کے نتیجے میں ان معلومات کی بنیاد پر ایک نتیجہ نکالنا عقل کیا ہے عقل یہ ہے کہ جو معلومات ملی ہیں ان معلومات کا وہ براہ راست تجزیہ کرے اور تجزیے کر کے جس نتیجے پر پہنچتا ہے وہ عقل کی بات ہے کیونکہ اس نے خود ان معلومات کا جائزہ لیا ہے اب معلومات سنی سنائی ہیں وہ کوئی بھی یقین کے درجے میں نہیں ہے جب یہ خود بیتے گی تو پھر پتا چلے گا مثلا ہزاروں کتابیں ایک آدمی کہتے ہیں جی یہ چور ہے اس سے بچ کے رہنا یہ میری دکان پہ آیا تھا اتنا کپڑا چرا لیا دوسرا کہتے ہیں اس سے بچ کے رہنا یہ میری دکان پہ آیا تھا گلے میں ہاتھ مارا یہ سب چیزیں ہیں جس آدمی کو فیصلہ دینا ہے اس کی حیثیت اور ہو جاتی ہے فیصلہ وہ یہ کر لے کہ آپ یہ چور ہے یہ اس نے فیصلہ کیا ہے جو معلومات اس تک پہنچی تھی ان معلومات کی بنیاد پر اس سے ایک نتیجہ نکالا ہے اس کے مقابلے میں ایک آدمی زیادہ سمجھدار ہے وہ کہتا ہے یار یہ سارے لوگ کہتے ہیں میں خود بھی تو ذرا دیکھوں اور وہ دکان میں غلے میں دو چار سو روپیہ رکھ کے اس آدمی کو بٹھاتا ہے اور کہتا ہے بھائی میں تھوڑی دیر میں پانی پی کے آتا ہوں تم ذرا کیا رکھنا دکان کا اور کیمرہ فٹ ہے اس سے پتا نہیں کیمرہ فٹ ہے اب وہ اس کا بندہ کھولتا ہے نہیں کھولتا چراتا ہے نہیں چراتا جب یہ آدمی چار پانچ مرتبہ مختلف تجربات سے گزرتا ہے تو کہتا ہے یار واقعی تم سچ کہتے ہو تو چور تھا اس نے پیسے لے گیا یا پھر یہ کہتا ہے میں تو خود آزمایا تھا وہ آدمی چور نہیں ہے میں کئی بار پیسے چھوڑ کے گیا مجھ سے کبھی کچھ نہیں لیا آپ کو غلط فہمی ہے یہ کہ اس کی پرانی عادت ہوگی اب اس نے چھوڑ دی ہے کہ انسان اپنے حالات کو دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو بدلتا ہے دل کے بدلنے میں اور دماغ اور فکر اور سوچ میں تبدیلی آتے میں کوئی دیر نہیں لگتی آدمی سوچتا ہے پھر اس کے بعد فکر کرتا ہے اور کرتا ہے پھر اپنے آپ کو بدل لیتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ انسان عقل کی بنیاد پر بات کرتا ہے تو عقل خود کس چیز کا نام ہے عقل اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جو معلومات پہنچ گئی ہیں اس معلومات کے نتیجے میں ایک فیصلہ ثابت کر دینا یہ ہے وہ چیز جو حضور صلی اللہ علیہ علما بند نہیں جو حد سمیا آدمی کو جھوٹا اللہ کے یہاں لکھنے کے لیے بس بتانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے پھیلاتا پھر عقل مند آدمی ان تمام سنی سنائی باتوں کو اپنے تک روک لیتا ہے یار مجھے کسی مومن کے بارے میں کسی صاحب علم کے بارے میں اپنے بھائی آنجے بھتیجے کے بارے میں ایک رائے دینی ہے میری زبان کا اعتبار ہے مارکیٹ ساری میری زبان پہ اعتبار کرتی ہے مدرسہ اسکول میری زبان پہ اعتبار کرتا ہے میں اتنے بڑے عہدے کا آدمی ہوں میں کسی کے بارے میں ایک اسٹیٹمنٹ دوں گا تو پورا ملک اس کا فائدہ ہو سکتا ہے مجھے سوچ سمجھ کے بولنا ہے وہ کیا کہتا ہے کو بلاتا ہے کہتا ہے کہ یہ رپورٹس آئی ہیں تم مجھے اس کی روشنی میں بتاؤ وہ کیا کہتے ایجنسیز والے کہتے ہیں جی ہاں ایسے ہی وہ کہتا کی آواز سناؤ اس کا خط کوئی دکھاؤ جس کی کوئی تحریر دکھاؤ کوئی اس کی ویڈیو بنا کر دکھاؤ اب جب اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو ذمہ دار آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے سب وہ کہتا ہے سب سچ ہے یہ ہے عقل کی بات اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں کہ سنی سنائی باتوں پہ پیسے نہ حاصل کر دیا کرو خود بھی کچھ ہوش سے کام لو کچھ آدمی عقل سے کام لیتے ہیں یہ وہ شریعت کردار کہتی ہے کہ کردار ایسا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گواہی اور ایک آدمی کے بارے میں گواہی تھی کہ وہ کردار کا خراب ہے یا نہیں ایک آدمی آیا اس نے گواہی دی کہ ابھی المومنین یہ ایسا ایسا ہے سید نمبر رضی اللہ عنہ کو گواہ کو بلا کر ابھی المومنین اس کے تو کیا کہنے یہ تو اتنا اچھا ہے اتنا اچھا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی ذاتی تحقیق پر اس نتیجے پر پہنچے کے بعد بھی برا تو اب گواہ ایک ہی رہ گیا تھا جو اس کی سچائی کی گواہی دیتا تھا تو آپ نے فرمایا میرا خیال ہے شاید آپ نے اسے نماز پڑھتے دیکھ لیا ہوگا اس نے کہا حضرت پکا نماز کا پابند ہے ہمیشہ جماعت کا نماز پڑھتا ہے حضرت اللہ کا پھر آپ نے تلاوت کرتے ہوئے دیکھ لیا دیا المومنین تلاوت بھی بہت کرتا ہے حضرت اللہ کا اس گواہی کی بنیاد کیا ہے یہ تو پیسے کا معاملہ ہے ٹھیک ہے وہ نماز پڑھتا ہے تلاوت کرتا ہے ان کا مجھے اس سے واسطہ کبھی نہیں پڑا باقی نماز بہت اچھی ہے اس کی تلاوت بہت اچھی ہے حضرت اللہ کا آپ گھر تشریف لے جائیے آپ گواہی کے لیے نہ کیا کیجیے کیونکہ راست معلومات اور تھی اب انسان جب اس چیز میں پڑھتا ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں کیوں تکلیف دی تو بھائی تمہیں عقت دی ہے اللہ نے تمہیں اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار سے تم جنت اور جہنم معاذ اللہ کما سکتے اسی لیے اللہ تعالیٰ تین چیزوں کو کہتا ہے شاستر رحمت اللہ علیہ اسی سلسلے میں کہتے ہیں کہ فرشتوں کی بھی صفات اور جانوروں کی بھی بعض چیزیں انسانوں میں پائی جاتی ہیں اور قرآن سے بڑا اچھا استجلال انہوں نے کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتیں بڑی پسند ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں عید میں کئی مرتبہ یہ سورت پڑھتے تھے سب کے اتنا رب کل آتا اور اس عید میں آتا ہے نماز میں پڑھتے تھے بلئی اذا یوم شاہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا آپ نماز زور کی پڑھائی آپ نے اور اس میں آپ نے پڑھا کہ وہ شرط وغیرہ اور بلئی اذا یوم شاہ تو تھوڑی سی ایسی آواز سے کہ میں پیچھے سن رہا تھا تو میں نے کہا اللہ کے رسول کیا اللہ نے پابند کیا آپ کو کیا آپ نماز میں یہی سنتے پڑھیں آپ نے فرمایا ایسے نہیں ہے لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے کوئی طریقہ مقرر کر دوں یعنی مطلب یہ قرآن کا کون سا حصہ کہاں سے لے کر کہاں تک تم نے نماز میں پڑھنا ہے ہمارے نزدیک یہ جو سورتے ہیں حنفی فقہ نے ساری احادیث دیکھ کر لکھا ہے کہ وہ لئی رضا یمشا اور کے وشم سے وضوحا یہ صورتیں اثر میں اور عشاء کی نماز میں پڑھنے کے لیے زور میں اس سے طویل صورتیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرما بل لئی رضا یمشا بل ناری رضا سے جلتا قسم ہے خدا کو رات کو جب وہ چھا جائے اتنی بڑی چیز ہے اندھیرا اس کا اپنا ایک وجود ہے اور سورج دوپہر کو جب چمک رہا ہے تو آدھی ہو گئے نا دیکھنے کے اگر ہم آدھی نہ ہوں ایک ڈاکٹر آدھی ہو جاتا ہے اور وہ انسان کا جسم چیرتا ہے اس سے آنکھیں دیکھتا ہے آنکھوں میں بھی کوئی چیز دیکھتا ہے پھر اس چیز کو دور کرتا ہے نکالتا ہے ڈالتا ہے دل کو دیکھتا ہے دماغ کو دیکھتا ہے تو جس سے پندرہ بیس پچاس سو آپریشن کر لیے اس کے لیے یہ نارمل چیز ہے آپ کو دکھائیں پہلی مرتبہ جب ہم دیکھیں اور خود نے جب پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا تو حیران رہ جاتا ہے کہ اچھا دماغ یہ ہوتا ہے اچھا دل ایسے ہے اچھا آنکھیں یہ ہوتی ہیں کیوں اسے پہلی بار ہم بچپن سے ہی دن اور رات کو دیکھنے کے عادی ہیں اس کی ہمیں اچمبا نہیں ہوتا فرض کر لو ایک بچہ جس نے کبھی بھی اندھیرا نہ دیکھا ہو اور اسے کہا جائے کہ اندھیرا ایسے ہو جاتا ہے اور رات دیکھو گی تو پہلے دن تو گھبرا جائے کہ زندگی ساری روشنیوں میں گزاری ہے یہ اندھیرا کہاں سے آ گیا اس کے لیے بڑی عجیب چیز ہے اس کے خدا کہتا ہے وہ نہیں چیز آ گیا قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے یعنی تمہاری ہمت ہے کہ اندھیرا کر دو اور سورج کو چلا دو اور ایک طرف لے جاؤ ورنہ ہاری ہے خدا کو دن کی جسے وہ اجالا کر دیتا ہے روشن کر دیتا ہے ہے کسی کی ہمت رات کو آدمی کبھی اٹھے اور تاریخ بالکل رات کو سردیوں کی رات دو بجے تین بجے چار بجے دسمبر اور جنوری کی رات اور آدمی کبھی جنگل میں گزرے اور سوچے کہ آپ کے نور اور روشنی کیسے ہوگی تو آدمی کئی بار خیال کرتا ہے کہ اللہ ہی ہے اب جو روشنی کرے ورنہ اتنی تاریخ رات میں روشنی کون کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے مطلع اور کیا مثال لو اس شخص کی جو گزرا تھا ایک بستی سے وہ یہ ان اعلیٰ اردو اور وہ شہر گرا ہوا تھا چھتیں کی گری ہوئی تھی ستون اس کے ٹوٹے تھے کالا انا یہ حاضر اللہ ہوا اس نے کہا اس بستی کو تباہ ہو جانے کے بعد اب کون ہے جو آباد کرے گا یہ گزرے ہوئے شہر بھی کبھی آباد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس نے کہا اللہ نے موت دے دی اور موت کے بعد خدا نے سو سال کے بعد اٹھایا میرا اچھا نا سو سال گزر گئے اور اس سے پوچھا گیا کہ کتنے برس یہاں رہے اس یوم نوباد باز آدھا دن رہا ہوں گا پورا دن رہا ہوں گا وہ سویا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سے کہا کہ اپنے گدے کو دیکھ اور کھانے کو دیکھ دو چیزیں کہ اپنے گدے کو دیکھ اس نے جو گدے کو دیکھا تو تو گل سڑ گیا تھا ہڈیاں رہ گئی تھی اللہ تعالیٰ نے دیکھ ہم ہڈیوں کو کیسے اٹھائے ہیں تو ہڈیاں اٹھنی شروع گدے کا ڈھانچہ تیار ہو گیا اللہ نے اب دیکھ ہم اس پر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں اور گوشت چڑھایا گیا اور ہم نے کہا کھانے کو دیکھ تو کھانا جس طرح تازہ رکھ کے وہ لیٹا تھا سو سال بعد اس کا کھانا ویسے کا ویسے ہی اللہ کہتے ہیں قرآن میں تیسرے بارے کے آغاز میں خدا نے اسے دکھا دیا کہ جسے پھر بھی دس بیس چار سو سال گزارنے چاہیے تھے وہ مر گیا یہ ہماری قدرت ہے اور کھانا جو ایک دو چار دن میں سڑ جاتا اسے ہم نے محفوظ رکھا لم یا کھانے کو کچھ نہیں ہونے دیا یہ خدا نے اپنی قدرت اسے دکھا اس لیے یہ جو حالات اس ملک کے چل رہے ہیں نا روز یہ آیت یاد آتی ہے کہ اللہ یو بی سے اس مردہ بستی کو اللہ کیسے کیسے آواز کرے گا پھر چپ ہو جاتے ہیں کہ جہاں اتنی اتنی اتنی و غارت گری مہنگائی تباہی ہو ہو رہی اب اللہ ہی ہے جو ٹھیک کرے باقی کوئی تدبیر انسانوں کے بس کی اب کیا ہوگی کہ جہاں پندرہ بیس پچیس تیس آدمی قتل ہو جائے روز کوئی پرواہی نہ ہو اللہ یو حاضر سے اللہ ہوتے اللہ اللہ ہستی کو دوبارہ کیسے اٹھانا اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھایا کہ یہ ہماری قدرت ہے اور اس طرح چیزیں اٹھتی ہیں زندہ ہوتی ہیں چلتی ہیں اسی لیے خدا کہتا ہے بن نہاری ذات قسم ہے میں دن کی جب روشنی پھیل جاتی ہے وما خلق الذکر والانثى اور خدا کو قسم ہے مرد و عورت کہ اللہ انہیں الگ الگ بناتا ہے تکلیف کرتا ہے خدا پر ایمان یہ ان کا بڑھتا ہے لیکن جینس کے سسٹم کو دیکھتے ہیں کہ کیسے کون سی جین کہاں آ کے ملتی ہے کیسے مرد و عورت کا ہوتا ہے لڑکا لڑکی کیا چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور اس کا فیصلہ کون کرتا ہے یہ ساری چیز ان لشکتا ہمیں دن کی قسم اندھیرے کی قسم رات کی قسم روشنی کی قسم مرد و عورت کے الگ الگ ہونے کی قسم ان ساری چیزوں کی قسم کھاتے ہیں قسم کھائی کس بات ہے قسم کے بعد اس کی کوئی جزا بھی تو ہوتی ہے نا کہتا ہے اللہ کی قسم اچھا آگے بولو اللہ کی قسم کرنا کیا ہے اس گھر میں داخل نہیں ہوگا اللہ کی قسم اچھا آگے تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا آخر اس کے قسم کے بعد کوئی چیز تو ہے نا جس پہ قسم اٹھا رہا ہے کس چیز پہ ہم ان سب چیزوں کی قسم کھاتے ہیں تمہاری کوششیں مختلف میدانوں میں ہوتی تارکن لگتا تمہاری کوششیں بکتی ہوئی ہیں من آتا وسطہ کا وسط بل گھسنا جو شخص دیتا ہے سچ کرتا ہے وسطہ کا ڈرتا ہے اللہ سے وسط کا بل گھسنا سچی بات نیکی کی تصدیق کرتا ہے سچی بات کو سچ کہتا ہے یسرا ان تین چیزوں کے کے بعد ہم اس لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں وہ اما ممبلا اور ہم قسم کھاتے ہیں ان سب چیزوں کی اس کے نتیجے میں کیا ہے اور اس بات پر یاد رکھو کر سکتا تمہاری کوششیں مختلف ہوتی ہیں اما مم بخل اور جو آدمی وکیل ہے بے نیازی کا رویہ اختیار کرتا ہے وقت کا بالکل اور یہ جو سچی بات کو جھوٹ لاتا ہے گنا جو در حقیقت بڑا شریف آدمی کے لیے بڑی مشکل کام ہونا چاہیے تھا ہم ان کے لیے چوری چکاری دوسروں کو رسوا کرنا کسی کی عزت آبرو پہ ہاتھ ڈالنا شراب پینا ہزاروں گنا کسی شریف آدمی جی کو دس بار آمادہ کرو ڈرتا ہے کہتا ہے خدا بھی بنایا گناہ گار ہے مگر اتنے بھی نہیں اللہ کرے سسن سے رولے روزرا وہ جو گناہ در حقیقت مشکل چیز ہے اسے آسان کر دیتے ہیں اس لیے کہ پہلے تین مرحلے سے رہیے شاستر رحمت اللہ نے تین آیات سے لال فرمایا اب دیکھیے اما من آتا وقت کا وسط کا تین چیزیں بیان فرمائی جو آدمی عطا کرتا ہے آگے قرآن نے چھوڑ دیا کہ کیا عطا کرتا ہے یہ قرآن کی بڑی بات ہے یہ خدا کا کلام نہ ہوتا تو کوئی ایسا کلام لکھ ہی نہیں سکتا تھا کر ہی نہیں سکتا اللہ یہ جو اکیل بنائی ہے نا انگریزوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس فلم میں وہی سے شروع کیا ہے کہ وہی کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے وہ بتاتے ہیں جزیر عزت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئی تھی اور یہ ہیں ان کی بیوی جس سے وہ تصدیق کرانے گئے اور معاذ اللہ استغفر اللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ٹانگیں دکھائی ہیں وہ کیا چیز ہے وہ ہماری کتابوں میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اہلیہ کے ساتھ جو گفتگوئی صحیح بخاری میں آیا ہے صحیح بخاری میں اور چیز آئی ہے جو دوسری چیز ہے وہ وہاں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ نے لائے اور آپ نے کہا دستے لونی سے موٹی چادر اڑا دو کپڑا اڑا دو اور خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کوئی چیز پیش کی اور آپ نے سنایا میرے ساتھ ایسے ایسے ہوا ہے بلکہ تشید والا نفتی اور مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے اور یہ میرے ساتھ ایسے ایک فرشتہ آیا تھا اور اس سے مجھے اپنے ساتھ چمٹا لیا یہ ہوا یہ ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں بغیر کسی تمہید کے الہامی جملہ اللہ جبلاً خدا کی قسم کبھی بھی اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا لتا کل آپ بے روزگاروں کو روزگار دیتے ہیں مہمانوں کی عزت کرتے ہیں سچ سے جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا آپ سہارا بن جاتے ہیں والا نواحب الحق اور جتنی قدرتی آپ زلزلے سیلاب یہ چیزیں آتے ہیں آپ اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں واللہ اللہ خدا کی قسم لا قدم اللہ اللہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا اس میں کچھ لوگوں نے یہ بات ملا دی بخاری میں نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میرے پاس آؤ خدیجہ رضی اللہ پاس چلی گئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا فرشتہ تھا تو اب وہ ہٹ جائے گا اور اگر یہ شیطان تھا تو اس موقع پہ وہ ساتھ رہے گا اور پھر وہ فرشتہ نظر نہیں آیا لہذا ہوگی یہ روایت یہ بھی ہے اپنی جگہ پہ ہے ہمارے یہاں کتابوں میں انہوں نے اس کو پکچرائز کر دیا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ یہ ان کی پنٹنگ ہے معاذ اللہ یہ چیزیں اب یہاں پر یہ موقع ہے کہ اس لچر بات کا کوئی جواب دے کوئی لکھے ریڈی تھی کوئی ایسی آسان چیز تھوڑی تھی وہ اس سے شروع کرتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ سولی پروفیٹ کی زندگی دیکھو علیہ السلام کی یہاں گئے ہیں یہ عیسائی اس کی تصدیق کر رہا ہے یہ گھر چل رہا ہے بیٹا باپ سے پوچھتا ہے کہ ہمارا گھر کیوں چلایا جا رہا ہے وہ کہتا ہے اس سے چلایا جا رہا ہے وہ ساری اسٹوری ہے اب اس کا جواب کوئی کہاں سے دے گا دینا چاہیے ہے اس کا مواد کے جوابات ہیں یہ جوابات چاہیے ہماری اگلی نسل کو اس لیے کہ ہمارے جو بچے یورپ آسٹریلیا اور امریکہ میں پڑھے لکھے ہیں وہ ان چیزوں کو جب پڑھتے ہیں کہ کوئی انہیں بتاتا ہے تو وہ پھر پوچھتے ہیں علماء سے کہ حضرت یہ فلاں کتاب میں آیا کا جواب بتائیں اب حضرت نے کتاب پڑھی ہو تو جواب دیں نا جب پڑھیں گی پھر جواب کہاں سے دیں گے پھر وہ بتاتے ہیں اس کی فلم میں یہ چیزیں کہ, کہ وہ ورکا بن نوفل کے پاس گئے اور ورکا نے کہا ان سے رضی اللہ عنہ کہ یہ وہی اللہ کا فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا یہ آپ کے پاس بھی آیا ہے تو یہ چیزیں یہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہی جو تھی وہ ہے ہی نہیں سرے سے معذ اللہ تفر اللہ اس شخص کو پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کی وہی نہ آتی قرآن جیسی کتاب کو لکھ بھی نہیں سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قرآن کبھی کبھی ایک لفظ چھوڑ دیتا ہے قرآن کبھی کبھی ایک چھوڑ دیتا ہے کمال کی بات کرتا ہے تو اما من آتا یہ دیکھیں اور جس شخص نے عطا کیا کیا کیا عطا مال یعنی کا یعنی کا اور ہاں ہاں نیک مومن بندہ تو ہے جو مال کی محبت کے باوجود اسے خرچ کرتا ہے و اسیرا مسکینوں پہ لگاتا ہے یتیموں پہ لگاتا ہے قیدیوں کی جان چھڑاتا ہے کیسے یہاں اللہ نے کوئی چیز اللہ نے کہا آتا امامن آتا وہ جو آدمی دیتا ہے خرچ کرتا ہے کیا خرچ کرتا ہے جو چیز اس کے پاس ہے اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ نے ہنر دیا ہے ہنر کو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے صاحب جوتا پھٹ گیا ہے اسے آپ سی دیں پالش کر کے اسے کیا چیز اللہ نے دی ہے اسے اللہ نے جوتا گانٹنے کا فن دیا ہے وہ اسے جوتے کو تھوڑا سا ٹھیک کرتا ہے وہ کہتا ہے پیسے کہتا ہے صاحب اس بات کے کیا پیسے لینے ہیں جاؤ اللہ کے لیے جاؤ جاؤ لے جاؤ یہ اس نے کیا کیا اما من آتا جس نے وہ بتا دی چیز جو اس کے پاس چلتے چلتے رکے ڈاکٹر صاحب آج سر میں درد ہو رہا ہے اچھا کیا کہا تھا یہ اچھا یہ دوا لے لی ڈاکٹر صاحب پیسے کہتے نہیں یار پیسے کیا لینے آپ سے اما امن آتا جو کچھ اللہ نے ادا کیا ہے اسے خرچ کر علم سینکڑوں اللہ کے اچھے بندے مفتی حضرات اللہ کے نیک بندے میں شاید چلے جائیے حضرت یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ کہتے ہیں کہ اچھا، یہ پڑھو یہ فرض کرو یہ وظیفہ کرو یہ کر لو یہاں دکان کھول لو یہ نہ کھولو اس ساتھی سے فون کرا لو نہ کرو یہ رشتہ کر لو نہ کرو ہزاروں چیزیں لوگ اپنے اپنی پرابلم سے جاتے ہیں وہ اللہ کے بندے نہ لینا نہ دینا من آتا جو کچھ اسے اللہ نے دیا ہے یعنی بصیرت اور وہ جو فیصلہ اور دل کی اس کی اسے خرچ کرتا ہے مفتی عالم دین ہے علم ہے نہ لینا نہ دینا وہ جو علم اللہ نے اسے سکھایا ہے وہ خرچ کرتا ہے یہ جو بغیر معاوضے کے خرچ کرتے ہیں یہ جو بغیر معاوضے کے کوئی چیز اپنا پن اپنا علم دے دیتے ہیں رفوگر کے پاس چلے جائیں کہ یار بڑا زبردست کپڑا ہے یہ ذرا سا انگر لگ گیا وہ رفوگر کے دو منٹ میں کہتا ہے جی جاؤ اس کے کیا پیسے لینے جو لوگ یہ کرتے ہیں کوئی چھوٹی سی چیز نہیں جو لوگ بغیر دبت اور معاوضے کے نیکی کرتے ہیں اور اپنے علم اپنے فن اپنی تعلیم میں سے کسی کو حصہ دے دیتے ہیں آپ کو معلوم ہے یہ کیا کام کرتے ہیں یہ علیہ السلام جیسا کام کرتے ہیں خدا ہر نبی کے بارے میں کہتا ہے کہ جب قوم کو اس نے تعلیم دی کچھ سکھایا اس کا لا علیہ مالا مجھے تم سے پیسے نہیں چاہیے لا علیہ اجرا یہ جو میں تبلیغ کر رہا ہوں دین تمہیں سکھا رہا ہوں مجھے اس پہ تمہاری طرف سے کوئی تعریف کرنا یہ بھی مقصود نہیں ہے مجھے کچھ مقصود نہیں ہے ان نظریہ اللہ اللہ میرا اجر تو اللہ دے گا میرا مال تو اللہ کے ذمے اللہ دے گا یہ نبوت کا کام ہے اور یہ دنیا میں صرف مسلمان کرتے دنیا میں اس سے زیادہ تباہی کوئی نہیں ہو سکتی کہ یورپ کی تہذیب نے اس اس کلچر کو بدل دیا اور اس کلچر کو ایسے بدلا کہ ایک بات ایک لفظ بھی کہنی ہے تو پہلے فیس نکال پہلے فیس تو پھر بات کریں گے ڈاکٹر صاحب ہیں اپوائنٹمنٹ لو فیس ادا کرو پھر بات کریں گے دن میں سو مریض آتے ہیں شاید کوئی ایک آدھ بوجھ مفت میں ہو جائے کرنا پیسہ ہی پیسہ پیسہ ہی پیسہ ہر طرف پیسہ یورپ سے پہلے دنیا میں یہ کلچر نہیں تھا مسلمانوں کی حکمرانیاں تھی اور مسلمان آپ اللہ نے تھا اور وہ کیا کرتا ہے اما من آگا اس نے وہ خرچ کر دیا جو کچھ اللہ نے اسے دیا تھا مسلمانوں کی تہذیب یہ تھی یورپ اس سے بڑا نقصان دنیا کا کوئی نہیں کر سکا کہ علم بیچو تعلیم بیچو حسن بیچو شخصیت بیچو جو تمہارے پاس ہے اسے بیچو اور نمائش کرو نمائش کرو بڑے بڑے اللہ کے اچھے بندے پڑھے لکھے اتنی اتنی زیادہ آجزی تھی مسلمانوں کے معاشرے میں یہ کسی سے نام بھی پوچھتے تھے نا تو کہتے جی نام تو اللہ رسول کا ہے باقی میرا نام یہ ہے یہ جملہ کیا ہے یہ جملہ یہ ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں میں نام والا ہوں ہی نام تو اللہ رسول علیہ السلام کا ہے وہ بات ہی شروع کرتا تھا یہاں سب سے پہلے اپنی نمائش یہ ڈگری یہ ڈگری یہ ڈگری یہ درست ہے مگر یہ کلچر یورپ میں رہا ہے بڑے بڑے علماء کوئی کہتا نا آپ آدمی دین آپ ایسے آپ ایسے شرم آتے یاد نہیں تم نے علماء کو دیکھا نا بڑی شان کے لوگ ہوتے ہیں ایسے ویسے میں کہاں نہ پا رہا یہ وہ اب وہ کلچر بالکل چینج ہو گیا اب وہ نمائش کرتا ہے یہ یورپ کی تحریر نے فرق ڈالا کہ نمائش کرو اور اس کے بعد ہر چیز کے عوض میں ایک جملہ بھی کہنا ہے تو اس کے بھی پیسے وصول کرو تو منع آتا اللہ کہتا ہے جو عطا کرتا ہے جو دے دیتا ہے وہ تقا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے تقوا اختیار کر لیا آتا عمل ہے یہ آتا پہ بات آئی یا کیا کبھی آتی ہے تھوڑی دیر آتا بس عمل ہے بس تکا اور ڈرا اس انسان نے کیا کیا اس کے نظریے میں ہے اللہ کا خوف اللہ کا ڈر غلط کام بتاؤں گا خدا پوچھے گا غلط مسئلہ بتاؤں گا اللہ کے ہاں جا کر جواب دینا پڑ جائے گا ڈرتا ہے خدا سے یہ اس انسان کا جذبہ ہے یہ یہ اس انسان کا ہے جذبہ کا قبل گھسنا اور اس انسان نے سچائی کی تصدیق کی یہ ہے اس انسان کی نیت اور اس انسان کا علم تین چیزیں خدا نے جمع کر دی اللہ رکھا ہم آتا جس کا عمل صحیح ہے یعنی عطا ہے دوسری چیز دی اس سے بڑھ کے کہ بتا اور اس کا عمل پھر پر مبنی ہے اس کے اندر جو جذبات ہیں وہ سکوا کے ہیں یہ جذبات آئے کہاں سے سطح کا اس کا نظریہ یہ ہے کہ سچائی کی تصدیق کی جائے یہ تین چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں اللہ نے ہم کیا کریں گے فصل ربولا کی راست کے لیے آسان کرتے ہیں تینوں مرحلے اور حقیقت میں شخص اور قوم انہیں تینوں مرحلوں سے بنتی ہے سب سے آخر میں بتایا کہ اس کا نظریہ ٹھیک ہونا چاہیے بس حد تک ابھی بات کی تصدیق کرے ہم سچی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں ہم بری باتوں کی تصدیق کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں پھر فل اور جو شیطان کی تکفیر کرتا ہے وہ یومن بلّہ اور اللہ پر ایمان لاتا ہے شیطان سے اپنے آپ کو ہٹاتا ہے وہ یوم باللہ اور اللہ پر ایمان لاتا ہے تو یہ تصدیق حسنا کی ہے تصدیق نیکی کی ہے ستر کا بل گز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ ایک ہے دوسرے کے کہا اللہ کے رسول سچ فرماتے ہیں آپ رسول علیہ السلام السلام ہے اور اللہ ایک ہے یہ اس کا ایک نظریہ ہے انسان اپنے نظریات میں بہت سی چیزوں کو رد کرتا ہے بہت سی چیزوں کو قبول کرتا ہے کسی مسلمان سے جا کے پوچھتے ہیں پڑھ کہ اللہ وہ کہتے ہیں ایک ہے دو وہ کہتے ہیں خدا دو نہیں ہے ایک ایک نظریہ ہے نا آپ نے بتایا کہ کیا مت آنے والی ہے اور کیا مت حساب و کتاب ہوگا کہتا ہے بالکل صاحب مت آنے والی کیا حساب و کتاب ہوگا اس نے ایک اچھی بات کی تصدیق کر دی کہ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان کا نظریہ درست ہونا چاہیے جب نظریہ درست ہوتا ہے تو اس نظریے کی بنیاد پر جذبات بنتے نظریہ غلط ہوتا ہے غلط جذبہ بنتا ہے نظریہ ٹھیک ہوتا ہے ٹھیک جذبات بنتے ہیں جب نظریہ یہ ہو کہ قیامت میں مر کے اللہ کو جواب دینا ہے جذبہ یہ بنے گا کہ خدا کا خوف کرنا ہے گڑبڑ نہیں کرنی اور جب نظریہ یہ ہو کہ کون مرا کس نے جواب دینا ہے آج تک کس نے جواب دیا ہے وہ جہان کس نے دیکھا ہے جب یہ نظریہ غلط ہے عمل غلط ہوگا کسی کی مال عزت اس آدمی کے ہاتھ سے محفوظ نہیں رہ سکتی کیونکہ نظریہ غلط اور جب نظریے کے بعد جذبہ غلط ہوگا کام بھی غلط کرے گا چوری کرے گا شکاری کرے گا یہ کہ نظریہ یہ ہے کہ کون سا کسی کو جواب دینا ہے مومن آدمی نظریہ ٹھیک ان ٹھیک نظریے کے تحت جو جذبات ہوتے ہیں انہیں بھی ٹھیک رکھتا ہے نظریہ ٹھیک ہے اللہ کے یہاں جواب دینا ہے خدا نے حرام کی ہوئی چیزیں نہیں جانا خدا نے جائز اور حلال چیزیں دی ہیں انہیں استعمال کرنا ہے سخت دہشت کاری ہے غم اور دکھ میں ڈوبا ہوا ہے نقصان ہو گیا ہے موت ہو گئی خدا محفوظ فرمائے ان دکھوں اور مصیبتوں سے تکلیف آ گئی دل میں آتا ہے کہ شراب پی نیند کی گولیاں لوں مر جاؤں خودکشی کروں ذہن کہتا ہے نظریہ اس کا اللہ نے منع کیا یہ مصیبت میں نہیں کر سکتا ارے خدا کا دین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے یہ سب چیزیں دماغ میں آتی ہیں نہ شراب پیتا ہے نہ خودکشی کرتا ہے کیا کرتا ہے سہ لیتا ہے غم اور دکھ کو اور نتیجہ یہ کہ عمل جب اچھا ہوتا ہے اس کا نظریہ ٹھیک تھا جذبہ ٹھیک بنا عمل ٹھیک ہوا کہ حرام کام میں نہیں پڑا فصن یسرا ہم اس کے لیے آسان نیکی کی وہ وقت گزر جاتا ہے لیکن جذبہ پختہ ہو جاتا ہے کہ یار اتنا دکھ پر وقت غم کا وقت تھا وہ گزار لیا اس میں چوری نہیں کی اتنی غربت آئی تھی کسی پہ ڈاکہ نہیں ڈالا اب تو پھر اللہ نے حالات ہی دے کر دیے اب کیا کسی کی طرف دیکھنا اور کسی کے مال پہ قبضہ کرنا نظر رکھنا ان تین چیزوں کے مقابلے میں خدا تین چیزیں لایا اللہ فرماتے ہیں اما بخیل اور عام ہاں، وہ آدمی جو بخیل ہے یہاں وہ عطا کرتا تھا یہاں بکل کرتا ہے بکل کرتا ہے جو بھی چیز اس کے پاس ہے بکل کرتا ہے بکل کرتا ہے اسے پتا ہے مثلا کہ میں ایک مجبور غریب آدمی کو کپڑا دے کے خرید سکتا ہوں کپڑا کپڑا خرید کے دے سکتا ہوں کرتا ہے مر جائے سردی سے میں کیوں دوں ایکسیڈنٹ ہو گیا ڈاکٹر ہے گاڑی والا ہے وہ گاڑی والا دیکھتا ہے اور کہتے میں اس مریض کو لے جا سکتا ہوں لیکن بغیر اس کی وجہ کے دے کے ہی نہیں جاتا اس سے کون سا کرایہ دینا ہے پیٹرول لگ جائے گا گیس لگ جائے گی کون سا مجھے کوئی پیسے ملیں گے ڈاکٹر ہے نہیں دیکھتا مر جاؤ جو مرضی ہو وہ کہتا ہے جو مرضی ہو جائے میں تو اس وقت دیکھوں جب کے کوئی پیسے دے پتا چل جائے کہ سرکاری افسر ہے اور یہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا فوراً جناب آئیے اما ہم جو فن جو علم جو پیسہ جو چیز ہم نے اسے دی ہے اس کو ہماری راہ میں خرچ نہیں کرتا وہ خود سے کام لیتا ہے یہ تو اس کا عمل ہو گیا بس پگنا اور اس کا جذبہ کیا ہے کہ کچھ ہو جائے رینا بے نیازی بے نیازی کبھی دیکھنی ہو تو اس کو دیکھو جو تیرا شانے کیا کس کو پرواہ ہمیں کیا مجھے کیا یہ ہے کچھ ہو جائے اس کے کان پہ جو نہیں دیکھتی کچھ ہو جائے اسے سوائے دنیا کی آسائش اور زبائش کے علاوہ کسی چیز سے غرض ہی نہیں ہے بس تغنا بالکل بے نیاز ہوتا ہے بے نیازی ہے اس کے ہر کام میں ہر چیز میں یہ غنا اللہ دے تو دے بندہ اچھی چیزوں سے استغنا اختیار کرنے اس کی بستی ہے اللہ جو کسی آدمی کو بے نیاز کرتا ہے وہ شان اور ہوتی ہے وہ اللہ پہ تبکل ہے اللہ پہ بھروسہ ہے وہ بے نیاز لوگ وہ کسی اور شان کے ہوتے ہیں پوری دنیا بھی ان کے سامنے لا کے رکھ دو کوئی نہیں لالچ نہیں ان کے اپنا اصول ہے زندگی کا خدا پر بھروسہ ہے اللہ کہتا ہے مامن اللہ اور لوگوں اس دنیا میں کوئی جان والا ایسا نہیں ہے جس کی روزی میرے ذمے نہ ہو وہ رہا و مستقر رہا اور اس کا رب خوب جانتا ہے کہ اس نے کہاں زندگی گزارنی ہے اور زمین کے سپرد اس نے ہونا ہے اس کی قبر کی جگہ بھی اس کا رب خوب جانتا ہے جب یہ دل میں ہوتا ہے بے نیازی ہوتی ہے کہ اللہ مالک ہے جب آدمی کی نظر اس پہ پڑتی ہے لوگ کہتے ہیں فلان یہ سازش کر لیا آپ کے خلاف فلان یہ کہا یہ کا وہ سوچتا ہے کہ میرے رب نے تو کہا جنو تیرے پروردگار کے اتنے لشکر اتنی فوجیں ہیں اس کی کہ دنیا میں کوئی جانتا ہی نہیں کہ اس کی فوج کتنی یہ ہوا تو اسی کی فوج ہے تیز چلائے اور مکانوں کو بربادی تباہی کا سامنا کرنا پڑے کون روک سکتا ہے یہ زمین زلزلہ آ جائے بھی تو اس کی فوج ہے یہ پرندے اسی کی فوج یہ پانی اسی کی فوج ہے ڈبو دیا یہ آگ بھی اسی کی تو فوج ہے کہ آگ کی بارش برتائی اور اپنے منکروں کو تباہ کر دیا ہمارے جنو در پہ اِنڈا ہوں اور تیرے پر کتنے لشکر ہیں کتنی فوجیں ہیں اس کی کوئی جان ہی نہیں سکتا یہ استغنا یہ بے نیازی اللہ کے ساتھ انسان کو لو لگ جائے تو پیدا ہو جاتی حضرت نظام الدین رحمت اللہ کے بارے میں بڑا بڑا ہوا جو لنگر چلتا ہے نا تغلق بادشاہ سے لوگوں نے کہا کہ حضور والا دلی میں لنگر اتنا چل رہا ہے یہ سارا اس لیے ہے کہ آپ کے سلطنت اور تختے کو الٹا جائے یہ مفت کھانے ایسے ہی نہیں کھلاتے ایک دن کھڑے ہو جائیں گے اور جتنے کے مفت رہے ہیں نا یہ سارے صاف ہوں گے اور حکومت کا پتا اٹھ دیں گے بادشاہ کیا بھی باتوں میں آ گیا اس نے بھیجا کہ لنگر کو بند کر دیا جائے حضرت رحمت اللہ نے جوابن بھیجا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں فقیر کونے میں بیٹھا ہوا ہے غریب لوگ کھاتے ہیں اور آپ نہ لینا نہ دینا اس نے کہا کہ مجھ سے پیسے لینے نہیں پیسے لینے دینے کی بات نہیں ہے بس چل رہا ہے اس نے کہا یہ سورس آف انکم کیا ہے پیسہ کہاں سے آتا ہے تو اس الدین اولیا رحمت اللہ اس میں کہو کہ تالا شاہ بھیجتے ہیں اور ہم کھلا دیتے ہیں لوگوں کو پکا دیتے ہیں بھیجنے والا تو وہ ہے اور جب قاصد کیا تو اقبال کو بلایا تو باورچی کا ہیڈ کھانا کھانے ساما تھا تو سکھا کتنے آدمیوں کا کتنا ان خرچہ دو ہزار آدمیوں کا کھانا پکتا ہے فرمایا کل سے چار ہزار کا پکے گا بالکل چار ہزار کا پکے گا وہ چار ہزار کا آدمیوں کا کھانا پکنے لگا تو لگ نکل میڈیا کے پیسہ کہاں سے آتا ہے تو وہ جو جاسوس تھے وہ وہ آئے اور جاسوس پڑھے لکھے ہوتے تھے ایسے ہی نہیں ہوتا تھا کہ بادشاہ تھرڈ کلاس آدمی کی بات اعتبار کر لے بڑے پڑھے لکھے ہوتے تھے تو اس جاسوس نے آ کے دیکھا کہ چار ہزار کا کھانا پکنے لگا ہے تو جاسوس نے جا کے کہا کہ حضور جو خسرو نے آپ کی شان میں کوئی کسیدہ پڑا تھا کتنے دیے تھے اس کا سات لاکھ دینے کا میں نے اعلان کیا تھا اس نے کہا وہ سات لاکھ جا کے انہوں نے حضرت کے پاؤں میں ڈال دی کہ حضرت یہ آپ کی برکت سے ہے یہ آپ اچھی تو حضرت لے جاؤ سلندر میں خرچ کر دو اور کیا ایسے یہ ہے استغنا بے نیازی اللہ کے بھروسے پہ اور اگر بے نیازی ہو معاذ اللہ اپنی دولت کے بھروسے پہ اپنے عہدے کے بھروسے پہ اللہ اس شخص کو لوگوں کے سامنے رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے کیونکہ اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا پیسے پہ بھروسہ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورائن وہ تو پیسہ تو سایہ ہے صبح ہے اور شام کو نہیں ہے اور شام ہے تو صبح نہیں کی وجہ سے بے نیازی کہ میرا عہدہ اتنا بڑا ہے عہدے عہدے سب چھن جاتے ہیں کچھ نہیں رہتا اس لیے خدا اس کے مقابلے میں وہ مطلقی آدمی ہے اللہ سے ڈرتا ہے خرچ کرتا ہے یا کرتا ہے اور دوسری چیز جذبہ اس کا کیا بس تگنا بے نیاز ہے نیکی کی اسے دعوت ہے وہ کہتا ہے میرا کیا مسئلہ ہے اس کے نماز پڑھ لو وہ کہتا ہے پڑھ لیں گے ابھی کون سی عمر ہے پیسہ ہے کروڑوں کر رہا ہوں کہتا ہے آئیں گے موٹیوں کو یہی ہوتا ہے انہیں چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں انہیں اور کوئی کام گنا اللہ نے کہا سچا کلمہ سچی بات سے کوئی سمجھائے نصیحت کرے تو وہ آدمی بے نیازی سے سنتا ہے جیسے کوئی غرض نہیں وقت گسنا اور نظریہ اس کا یہ ہے دماغ میں یہ گھستا ہوا ہے کہ اچھی بات کو چھٹلاتا ہے بجائے کہ کوئی آدمی اگر سچی بات کے کیا ہے تو اس پر غور کرے اس کی تصدیق کرے سچی بات کو جھٹلاتا ہے اللہ کی حقانیت کو چیلنج کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وہی کی تصدیق کرتا ہے معاذ اللہ قیامت کو نہیں مانتا خدا کی تصدیق کو نہیں مانتا تو جو چیز اصل ہے اسی کا نتیجہ سامنے آیا اگر عقیدہ آخرت کا درست ہے جذبہ اترے گا نیکی کا کام کرے گا عقیدہ برباد ہے جذبہ اترے گا بے نیازی کا مجھے کیا لینا دینا ہے کسی سے اور عمل بخل پہ مبنی ہوگا حسن سے اس طرح اللہ نے کہا ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں تکلیف کو تکلیف کو آسان کر دیتے ہیں تکلیف کیسے آسان ہو جاتی ہے تکلیف ایسے آسان ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی عقل مند ہوش و حواس درست تکوا نیکی اما امام کا بل رسنا یہ ساری چیزیں ہیں اس کے لیے گناہ بڑا مشکل ہوتا ہے اسے کوئی کہے گناہ کرو نہیں جاتا کہتا ہے نا بھی ہم اس گناہ میں نہیں پڑتے اسے کوئی کہے دوسرے کا مال وسط کر لو اڑاؤ کہتا ہے نہیں مال دوسرے کا بابا میں اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا جس کا جذبہ یہ ہے کہ وہ نہ مانے قیامت کو اور پھر بے نیازی کا مظاہرہ کرے اور وکیل ہو جائے اس کے لیے دوسروں کا مال لوٹنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کسی نے حساب کو لینا نہیں کس سے پوچھنا ہے نظریہ ایسا ہوا وہاں مال بھی برباد ہو گئے اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے پھر اس کے لیے گناہ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے اس لیے مومن آدمی اس سے کام حرام ہے معاذ اللہ وہ ڈرتا ہے کامتا ہے خدا گناہ سے محفوظ رکھے اسے پتا چل جائے کہ گناہ کی رائے دس کوس دور چلتا ہے کہ نہیں اس پہ نہیں جانا اسے پتا چلے کہ نیکی کا کام ہے کرنا ہے فوراً پلٹ جاتا ہے کرتا ہے اس سے یہ جو تشریحات ہیں اس آیت کی روشنی پڑتی ہے اس سے وہ جو واقعہ آیا ہے حدیف میں حاصل وغیرہ نے اپنی تفصیل میں نقل کیا حدیث میں آیا ہے کہ ثابت بن داغا عنہ یہ بڑے بڑے لوگوں میں سے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق انہوں نے کی بدر میں شامل رہے عہد میں شامل رہے جو بارہ نقیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھے تھے غالباً یہ ان میں سے بھی تھے اور کے دن جب پڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں تو معلوم ہوا کہ شہید ہو گئے تو یہ ثابت بن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے لوگوں کو پکارتے تھے اپنی طرف بار بار کہتے تھے کہ میں ثابت بن رقدار ہوں میرے پاس آؤ رکو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں وہ اللہ کے بندے تھے وہ بات تو ایک دن ہونی تھی ہم اللہ کے لیے لڑیں اگر کبھی بھی موت نہیں آتی خدا کے دین کے لیے ہم زندہ ہیں کے لیے اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں میرے پاس آؤ یعنی مطلب یہ کہ ہم اس جنگ کو جاری رکھیں اس جہاد ثابت بن دادا رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت صلی اللہ علیہ کے پاس ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور ایک منافق آدمی کی انہوں نے شکایت کی انہوں نے کہا اللہ کے رسول فلاں آدمی میرا پڑوسی ہے اور حال یہ ہے کہ اس کے پاس باغ ہے اور باغ میں سے کھجور کے ایک طرف کی کچھ ٹہنیاں میری طرف آتی ہیں گھر کی طرف سین کی طرف تو اس میں سے کبھی کوئی کھجور ڈوب کے گر پڑتی ہے میں غریب آدمی ہوں میرے بچے بھوک کی وجہ سے وہ کھجور اٹھا لیتے ہیں کھا لیتے ہیں اور یہ وہ جو گری ہوئی کھجور ہے اس پہ بھی لڑتا ہے مرتا ہے یہ جو ہے اور وہ کہتا ہے کہ مال میرا ہے تم نہیں کھا سکتے نہ کہ ٹوٹی ہوئی کھجور کسی کے گر جائے تو کیا ایک کھجور کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا بھیجا اور جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کھجوروں کی وجہ سے جو تمہارا جھگڑا ہے تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ کھجور کا درخت ہی تم اسے دے دو تمہاری ملکیت میں نہیں رہے گا تو جو بھی کھجوریں گریں گی یا توڑیں گے بچے تو ان کی ہو جائیں گی اس سے کہا میں جس کی عزت میں ملے گا کیا آپ نے کہا میرا وعدہ ہے جنت میں تمہیں ایک کھجور کا درخت اللہ سے دے اب اس کے لیے جنت کی کوئی اہمیت ہوتی تو تب اس سے کہا نا میں اس سے لیے حضرت صاحب بن داغلہ رضی اللہ عنہ نے سن لی یہ بات وہ گئے جا کے اس کے گھر کو دیکھا اور دیکھا تو گھر کو ایک کونے میں تھا وہ باغ تھا پورا اس میں چالیس سے زیادہ کھجوروں کے درخت لگے ہوئے تھے واپس آئے اور کہا اللہ کے رسول وہ باغ میں نے جا کے اس سے خرید لیا ہے سودا ہو گیا ہے آپ میرے لیے فرمائیں کہ کیا مجھے بھی جنت میں خدا کتنا باغ دے گا یا نہیں دے گا میں سودا کر رہا ہے آپ نے ایک کہا تھا ہوں چالیس ہیں مجھے اللہ سے لے دیں حضور صلی اللہ واہ واہ ثابت نے کتنا ہی اچھا سودا کیا واہ واہ ثابت کی کھجورے اور پکے ہوئے باغات میں اب جنت میں دیکھ رہا ہوں ثابت کو سارے کی عوض میں وہاں مل یہ تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ کہ پتا چلا ایک جگہ ضرورت ہے اور مسلمان ایسے پریشان یہ وہ چیز ہے جو وقت اللہ کے بارے میں دی ہے امیہ جو تھا وہ غلام خریدتا تھا کام لیتا تھا سیدنا بلال رسی اللہ عنہ کے غلام تھا اور کانٹے چبوتا تھا سوئیاں زمین پہ جس اتنا الگ بات ان غلاموں کو کانٹے چڑھ ہوتا تھا سوئیاں کہتے تھے ایک ہے پھر انہیں لوہے کی زنجیروں میں لپیٹ دیتا تھا پھر تبدیلی ریت اور روپ پہ ڈال دیتا تھا اور کہتا تھا اب اور اتنا مارتا تھا کہ یہ لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور مکہ کے بڑے بڑے لوگ امر کی شام وغیرہ وغیرہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے عمر رضی اللہ عنہ کا آپ لوگ ذرا سا پیچھے ہٹ جائیں میرے قریب جگہ دے دیں بیٹھ کے پھر ایک اور آدمی ہے آپ نے کہا ذرا پیچھے ہو جاؤ اسے میرے پاس بیٹھ دو وہ پیچھے ہوتے ہوتے ادھر زیادہ لوگ ہو گئے اور وہ جا کے وہ جوتوں کے پاس چلے گئے جب جوتوں کے پاس گئے نہ بیٹھے تو انہیں بڑا برا محسوس ہوا اور انہوں نے اس کے کہا کہ میرے مومنین ہم جوتوں کے پاس پہنچ گئے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا جس وقت عزت بٹ رہی تھی اس وقت انہوں نے اپنا حصہ لگایا تھا تم اس وقت سردار تھے اور فرمایا سہیب ذرا اپنی کمیز اٹھاؤ سہیب رضی اللہ نے کمیز اٹھائی تو بڑے بڑے دار تھے فرمایا یہ ہے اسلام اس کو لوگوں نے انگاروں پہ لٹا دیا تھا اور اس کی چربی اور خون میں مل کے انگاروں کی آگ کو بجایا تھا یہ وہ دار پڑے گا اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا نماز جنازہ سہیب پڑھائیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جنازہ انہوں نے پڑھایا تھا کسی اور نے نہیں پڑھایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ مظلوم ہے فرمایا یہ ہے وہ وہ جو عزت کے دن تھے تو سردار تھے انہوں نے عزت میں حصہ لیا تھا تو آج میں انہیں اپنے قریب کیوں نہیں بٹھاؤں گا اور پھر فرمایا اب بھی اگر عزت چاہتے ہو تو وہاں جہاد ہو رہا ہے وہاں چلے جاؤ وہ صحابہ رضی اللہ اٹھ کے اور چپ کر کے وہ جہاد کی طرف چلے گئے انہوں نے کہا وہ موقع تو کھو دیا ہے یہ موقع تو نہ آپ کو جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ آئے واپس ایک مرتبہ ایک اور جگہ آیا ہے تو سفیان رضی اللہ عنہ کی ایک آنکھ نہیں تھی لوگوں نے کہا کیا ہو گیا ابو سفیان انہوں نے کہا تین لگ گیا تھا ایک آنکھ ضائع ہوئی تو لوگوں نے ان سے کہا اللہ کے راستے میں عمر رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے بار بار لوگوں سے کہتے تھے اللہ سنا اسلام ہو اب ابو سفیان کا ایمان پورا ہوا ہے اب اس کا ایمان ٹھیک جگہ پہ پہنچا اب اس کا ایمان بہت اچھا ہے مطلب یہ ہے کہ قربانی دی ہے تو پھر کچھ ہوا ہے نا قربانی کے بغیر تو سب کا ایمان ایسے ہی ہے سیدنا بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت بکر رضی اللہ عنہ گئے امیہ کے گھر اور یہ چیخو پکار رونا رونا جو سنا فرمایا کیا ہو گیا ہے تو پتا چلا کہ ان لوگوں کو تپتی ریت اور گرمی سے اٹھا کر نہایت تنگ کوٹڑیوں میں بند کر دیا جاتا ہے انہوں نے امیہ سے کہا کہ جیسا سودا کرتے ہو بلال کا اس کا کر لیں دگنی قیمت اس نے بتائی اور کہا بقار جو تمہارے پاس ایک غلام ہے وہ بھی دو گے حضرت بکر رضی اللہ عنہ مان کے فرمایا یہ لو غلام تمہیں دیا اور ملا مجھے دے دو آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا بکر بڑا کامیاب سودا کیا بہت کامیاب حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو ایک بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ میں کہ کون ہے جو مجھے مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید دے سیدنا بکر رضی اللہ عنہ کے اللہ کے رسول یہ یہ مسجد نبوی کی جو جگہ ہے پہلی سفید اور اس کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ گھر جہاں دفن ہوئے ہیں جو تدفین کی جگہ ہے مرکز مبارک یہ سب حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا خریدا ہوا ہے یہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ جگہ مسلمان جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ بڑی تنگی ہے پانی کی مدینہ منورہ میں کوئی ہے جو مجھے کنواں خرید دے اور جنت میں میں وعدہ کرتا ہوں اسے کنواں لے دوں گا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کا اللہ کے رسول میں پیسے دیتا ہوں کنواں خرید حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی وفات سے پہلے چھت پر آئے شہادت سے پہلے ان کا تم مجھے شہید کرنے چلے ہو تم سچ سچ بتاؤ خدا کی قسم اٹھاؤ کہ کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ جنت خریدی نہیں اور کہنے لگے تمہیں یاد ہے کہ مسجد نبی کی بٹک پیش آئی اور زمین نہیں تھی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا جنت کا وعدہ کرتا ہوں جو زمین لے دے میں نے پیسے لا کے پیش کر دیے کل لا کے رسول خرید لیں آپ نے فرمایا عثمان جنت تمہارے لیے لوگوں نے کہا اللہ عمانا باغی تھے لیکن سچ بات پہ کہنے گئے خدا کی قسم عثمان ایسے ہی حضرت رضی اللہ کا کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب ہم ہجرت کر کے آئے تھے تو ایک محلے میں یہودی کا کنواں تھا اور ایک دن وہ پانی بھرتا تھا ایک دن ہم پانی بھرتے تھے اور پانی کی ہمیں قلت ہو رہی تھی تو حضور صلی اللہ وسلم یہودی سے جو کنواں خرید تھے میں جنت میں ایسا کنواں دوں گا تو میں نے وہ کنواں خرید کے تمہیں نہیں دیا تھا ان کا اللہ مانا خدا کی قسم عثمان سچ کہتے لگے تمہیں غزوہ سبوک کا یاد دلاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کے فرمایا تھا کہ کوئی ہے جو خدا کی راہ میں خرچ کرے تو میں اٹھا اور میں نے کہا اللہ کے رسول سو اونٹ میں ساز و سامان کے میں آپ کی پیش کرتا ہوں تو کہا اسما حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر دیکھتے رہے جیسے میری بات سنی پھر میں بیٹھ گیا پھر میں اٹھا اور میں نے کہا اللہ کے رسول دو سو اونٹ ہو گے پھر ایسے جیسے بات سنی پھر میں اٹھا اور کہا تین سو اونٹ گئے چھ سو اونٹ ہو گئے اور پھر میں اٹھا اور میں نے جا کر جتنا میرے پاس اسپجیب میں پیسے تھے سارے سکے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیے تو آپ کا چہرہ مبارک وجو ایسے چمکا جیسے سونا چمکتا ہے ایسے آپ خوش ہوئے اور آپ ممبر سے اتر آئے اور آپ نے ایک ہاتھ میں وہ سونا رکھ کے دینار ایسے ایسے دینار دینار تولے کا ایک چوتھائی اس سے زورا تو زیادہ ہوتا تھا یعنی چار معاشے تین تین سوا تین معاشے ساڑھے تین معاشے کا یعنی ساٹھ ہزار روپے کا اگر ہے سولہ تو یہ پندرہ ہزار سمجھ لیں اس سے کچھ زیادہ ایک سکے کی قیمت یہ تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ نبوت کی یہ شان نہیں وہ سارے دینار کبھی ایک ہاتھ میں اور کبھی ایک دوسرے ہاتھ میں لاتے تھے تو لوگوں وہ جو ان دیناروں کی کھنک تھی عثمان ابھی اپنے کانوں سے سن رہا ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس, اس, اس, اس چیز کے بعد یہ نہیں فرما دیا تھا کہ ماں علی کا یا عثمان بادہ ہو عثمان آج کے بعد جو جی چاہے کرو اللہ تم سے کوئی حساب نہیں لے گا میں نے تین مرتبہ جنت خریدی اور تم مجھے آج اس کنویں کا پانی بند کر رہے ہو مجھے پانی نہیں پینے دے لوگوں نے کہا عثمان یہ بالکل سچ ہے آپ نے تین مرتبہ جنت خریدی ہے لیکن حکومت آپ کی نہیں چلے اما من آتا بتا یہ لوگ تھے حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ پہ اتنا خرچ کیا ہے اور نا امن الناس علیہ سب سے زیادہ آدمی جس نے زندگی میں مجھ پہ احسان کیے مال میں اور میرا ساتھ دینے میں ابو بکر ہیں اور لوگوں لوگوں میں مجھے اللہ نے چن لیا ہے اپنی دوستی اور محبت کے لیے اور اگر اللہ نے نہ چنا ہوتا اور میں چنتا تو وہ بکر کو اپنی محبت کے لیے چنتے یعنی حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آخری حد تک آخری درجے تک مجھے محبت ہے یہ اتنا اچھا ہے مجھے اس سے اتنی محبت سب دروازے مسجد کے بند کر دو اور بکر رضی اللہ عنہ کے دروازہ کھلا دے کر دو بکر رضی اللہ عنہ کو محبت یہ یہ کبھی بات لوگوں کو دکھ جو پہنچتا ہے نا پھر سمجھ آتی ہے محبت کیا چیز ہوتی کوئی محبوب اس سے محبت ہو نا اور اس کا انتقال ہو جائے ماں باپ بیوی بیٹا کوئی اللہ بچائے تو جو دل پہ چوٹ لگتی ہے زندگی بدل کے رکھ دیتی پھر ہنسی چھوٹ جاتی ہے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہنستے کیسے ہنستے مسکراتے چہرے ایسے ٹوٹ جاتے ہیں رضی اللہ ڈھائی سال تو زندہ رہے سوا دو سال حضور صلی اللہ کے بعد اور اگلے سال ممبر پر کھڑے ہوئے اور جمعے کے خطبے میں بس لوگوں سے اتنا فرمایا کہ لوگوں تمہیں یاد ہے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے اور میں ان کے بعد تم میں آیا ہوں اور ایک سال اب ہو گیا ان کے انتقال کو اور خدا کی قسم ابو بکر پورے سال میں ایک مرتبہ بھی دل کھول کے ہنس نہیں سکا اس غم سے جو مجھے ہوا یہ ہے جو, جو لگ جاتی ہے محبت ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی چیز ہے حضور اکثر صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ رضی اللہ عنہ سے محبت ہے بیٹی آئی عیادت کے لیے رو رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا کروا لا بھی کروا فاطمہ آج کے دن کے بعد تیرے باپ پہ کبھی مشکل وقت بھی تو نہیں آئے گا تم جس بیماری سے پریشان ہو رہی ہو بس بیماری آخری بیماری ہے اس کے بعد کا وقت بھی تو نہیں آئے گا یہ وہ لوگ ہیں اللہ کہتا ہے جس کا نظریہ درست درست تھا تھا علم پھر اس کے بعد عمل بھی درست ہوا جس انسان کا نظریہ غلط ہے آگے عمل غلط ہے اور پھر یہ ساری چیزیں اس کے لیے گناہ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے اس لیے کہ وہ آدمی اپنے نظریے میں گناہ کو کم سمجھتا ہے خدا کہتا ہے چھوڑ دو اسے اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی دوسری آیت ہے وہ بھی یہی تو لنگ میں تو ہاؤ بہ آلائے اللہ نے کہا اللہ ہر ایک کو کھلی چھٹی دے دیتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے ہما کانا تھا اور اس کا معذورا اور جو لوگ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں اور جو گناہ کی زندگی گزارنا چاہتا ہے خدا اسے بھی ڈیل دیتا ہے بندے کی خواہش پہ اللہ فیل کو پیدا کر دیتا